تفتیش کا دردناک پہلو جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بادامی باغ سری نگر کے اس عقوبت خانے میں کئی اہم واقعات پیش آئے آئیے اب ان واقعات کا مختصر سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فریضہ جہاد کو ادا کرتے ہوئے گرفتار ہونے والے مجاہدین کے جسموں اور ذہنوں پر ان عقوبت خانوں میں کیا گزرتی ہے آج کی مجلس میں جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے اسے بندہ نے تہاڑ جیل دہلی میں قید کے زمانے میں قلم بند کیا تھا لیجئے جیل کے بارے میں جیل ہی میں بیٹھ کر لکھی ہوئی ایک تحریر کو ملاحظہ فرمائیے جس کا عنوان ہے تفتیش کا ایک دردناک پہلو صبح آٹھ بجتے ہی سب کے دل دھڑکنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اسی وقت ملٹری پولیس کا ایک اہلکار روزانہ ان لوگوں کے نام پکارتا تھا جن سے انٹروگیشن یعنی پوچھ تاچھ کرنی ہوتی تھی چونکہ یہ آرمی کا انٹروگیشن سینٹر تھا اس لیے اس میں کچھ قوانین تھے جس کا مقصد قیدیوں کو دوران تفتیش موت سے بچانا ہوتا تھا سنا ہے کہ پہلے یہاں یعنی بادامی باغ انٹروگیشن سینٹر میں کئی ایک مجاہدین دوران تفتیش تشدد کی بنا پر شہید ہو گئے زیادہ بدنامی کا خطرہ ہوا تو فوجی حکام نے کچھ قوانین بنا لیے ایک قانون تو یہ بنا کہ پوچھ تاچھ سے پہلے اور بعد میں ایک ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر قیدی کو چیک کیا کریں گے طبی مدد دیا کریں گے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قانون صرف آرمی کے تفتیسی اداروں میں ہے جبکہ بی ایس ایف یعنی بارڈر سیکورٹی فورس اور جموں کشمیر پولیس اس طرح کے قوانین سے بالا تر ہے چنانچہ شری نگر میں واقع بی ایس ایف کے تفتیشی مرکز پاپا ٹو میں سینکڑوں مجاہدین کو ذبح کر دیا گیا اور کئی ایک مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے کئی ایک کے ایک کان میں سلاخ ڈال کر دوسرے سے نکالی گئی یہاں کی صلاح میں اسے ٹائیگر کرنا کہتے ہیں بی ایس ایف کا ایک مسلمان اہلکار جو مجبوراً اس ادارے میں بھرتی ہوا تھا اور ہر وقت مسلمانوں پر ہونے والے تشدد سے کرتا تھا اور اس بیچارے سے جہاں تک ہو سکتا تھا وہ پاپا ٹو جیسی خوفناک جگہ پر بھی مجاہدین کی مدد کرتا تھا ایک مرتبہ اس نے ہمارے ایک ساتھی کو جو اس سینٹر میں تشدد کا نشانہ بنا ہوا تھا بتایا کہ بی ایس ایف کا فلاں اہلکار جو ہندو ہے اور کٹر مشرق ہے اس نے اب تک اسی مجاہدین کو اپنے ہاتھ سے دوران تفتیش ذبح کیا ہے مجھے جب بھی موقع ملا میں اسے انشاءاللہ قتل کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گا چونکہ اس فوجی کا تعلق اس مجاہد کے علاقے سے تھا اس لیے اس نے اعتماد کے ساتھ اسے یہ راز اور اپنی تمنا بتا دی اسی طرح پولیس کے انٹروگیشن سینٹرز میں بھی کسی طرح کے ڈاکٹر یا طبی معنیٰ کا کوئی انتظام نہیں نہ تشدد اور ٹارچر کی کوئی حد مقرر ہے ان سینٹروں میں بھی کئی ایک مجاہد شہید اور بہت سارے بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں لیکن انڈین آرمی نے اپنی عزت رکھنے کے لیے کچھ قوانین بنا لیے ہیں مگر انہوں نے بی ایس ایف اور پولیس کی طرح مجاہد کا خون کرنے کے لیے دوسرا متبادل نظام بنا رکھا ہے وہ متبادل نظام یہ ہے کہ مجاہد کو گرفتار کرتے ہی اسی جگہ تفتیش اور ٹارچر شروع کر دیا جاتا ہے جس میں نہ کوئی قانون ہوتا ہے نہ کوئی حدود اگر مجاہد مارا جائے تو مقابلہ دکھا کر اس قتل کو ہضم کر لیتے ہیں لیکن اگر مجاہد سے کچھ برآمد ہونے کی توقع ہو یا کوئی بڑا عہدیدار ہو تو اسے انٹروگیشن سینٹر لانے سے پہلے کسی کیمپ میں رکھا جاتا ہے کیمپ میں بالکل اسی طرح پوچھ تاچھ ہوتی ہے جس طرح بی ایس ایف والے کرتے ہیں چنانچہ بے شمار مجاہدین ان کیمپوں میں شہید ہو چکے ہیں اور ان کی لاشیں دریا سے ملی ہیں البتہ مارتے وقت یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ اسے کلاشن کوف کی گولی سے مارا جاتا ہے تاکہ یہ قتل مجاہدین کے سر ڈالا جا سکے کافی دن اور بعض اوقات کئی ماہ تک ان کیمپوں میں رکھنے کے بعد اگر کوئی بچ جاتا ہے تو اسے انٹروگیشن سینٹر لایا جاتا ہے جہاں از سر نو تفتیش ہوتی ہے اور شدید ٹارچر کیا جاتا ہے مگر حدود میں رہتے ہوئے یہاں صبح آٹھ بجے ملٹری پولیس کا اہلکار نام پکارتا ہے پھر ان افراد کو ایم آئی روم لے جایا جاتا ہے مگر عجیب طریقے سے ان کی کمیزیں ان کے سروں اور منہ پر ڈال دی جاتی ہیں تاکہ آنکھیں بند ہو جائیں اور سب کو رکوع کی حالت میں چلنا ہوتا ہے فوج والے مسلسل ان کی گردن پکڑے رہتے ہیں اسی طرح حالت رکوع میں چلا کر ڈاکٹر تک لے جاتے ہیں ڈاکٹر سرسری معائنہ کر کے انٹروگیشن کی اجازت لکھ دیتا ہے لیکن اگر کوئی سخت بیمار ہو تو ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا اس کے بعد قیدی کو واپس کمرے میں لایا جاتا ہے جہاں وہ دھڑکتے دل اور ڈب ڈباتی آنکھوں کے ساتھ ذکر کرتے کرتے دس بجے کا انتظار کرتا ہے دس بجے پھر پہلے والی کیفیت میں اسے پوچھ تاچھ والے کمرے میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں کاغذ قلم لاٹھی ڈنڈوں سلاخوں اور کرنٹ کی تاروں سے لیس کئی حیوان نما آفیسر اس کے منتظر ہوتے ہیں اور پھر اس نوجوان کی چیخوں کی آواز اس کے دوسرے ساتھی سنتے رہتے ہیں شام تک تفتیش جاری رہتی ہے شام کو وہ آفیسر اس نوجوان کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے آئندہ کل پیش آنے والے سنگین نتائج سے ڈراتے ہوئے ایک رات کی مہلت دے کر چلے جاتے ہیں اور قیدی کو واپس اس کے سیل میں ڈال دیا جاتا ہے تفتیش کے بھی الگ الگ انداز ہیں اکثر کئی افراد مل کر تفتیش کرتے ہیں وہ سب کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ایک خالی ہاتھ ہوتا ہے اور ایک مارنے کے لیے ہر دم مستعد ہاتھوں میں سلاخ یا کرنٹ لگانے کا آلہ لیے ہوئے اکثر یہ آدمی جس کے ذمے قیدی کی دھنائی ہوتی ہے نشے میں دھوت ہوتا ہے اور ہر دم گالیاں بکتا رہتا ہے پھر قیدی کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور سوالوں کی بوچھاڑ گالیوں کی بارش اور ڈنڈوں اور گرم سلاخوں کے درمیان اسے ایک ایک سوال کا جواب دینا ہوتا ہے اپنی سابقہ زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہوتا ہے جاہل آفیسروں کی اسلام پاکستان اور جہاد کے خلاف بکواس سننی ہوتی ہے اس بیچارے کو جو کئی بھیڑیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے پریشان کرنے کے لیے عجیب عجیب ہیلے کیے جاتے ہیں اچانک باہر سے کوئی داخل ہوتا ہے اور گھور کر اس مجاہد کو دیکھ کر کہتا ہے اچھا اچھا یہ تو وہی ہے پھر وہ تفتیشی آفیسر کا کان میں کھسر پسر کرتا ہے تفتیشی آفیسر کہتا ہے کہ یہ باتیں مجھے فون کے ذریعے دہلی سے بتائی جا چکی ہیں اب اس کی مرضی پیار سے بتاتا ہے یا مار کھاتا ہے باتیں تو ہمیں پتہ ہیں پھر اچانک کوئی آفیسر نرم ہو جاتا ہے دوسرا سختی کرتا ہے نرمی والا مجاہد کو ظاہری طور پر بچاتا ہے اور اس کے عبض راز پوچھتا ہے بعض آفیسر کسی مجاہد کے روب میں آ کر اپنے اخلاق دکھانے کے لیے اسے کرسی پر بٹھا کر پوچھ تاچھ کرتے ہیں اور نرم نرم باتیں کرتے ہیں اس دوران دو آفیسر مستقل اس مجاہد کو بار بار مارنے کے لیے دوڑتے ہیں مگر وہ آفیسر ہر بار دفاع کرتا ہے بہرحال عجیب و غریب طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اپنے گمان میں ہندوستان نے اب تک اپنے تمام ذہین اور چالاک جاسوس اور ایجنٹ کشمیر بھیج رکھے ہیں مگر میں نے چار مختلف حکومت خانوں میں ایک سال گزارا اور میرا یہ تجربہ ہے کہ ان آفیسروں سے زیادہ بیوقوف اور کوئی نہیں ہے ہر طرح کے تشدد ہر طرح کی چالاکی ہر طرح کی عیاری اور دنیا بھر کے آلات استعمال کر کے بھی وہ کسی مجاہد سے کوئی راز نہیں لے سکے میں نے دس دس سال کے مجاہد بچوں کو دیکھا جنہیں مار مار کر کچومر نکال دیا گیا مگر فوج اور پولیس ان کا اصلی نام تک معلوم نہ کر سکی دو بھائی اکٹھے گرفتار ہوئے پولیس بے انتہا تشدد کے باوجود ان کے باہمی رشتے کو نہ جان سکی بڑے بڑے کمانڈر گرفتار ہوئے اور خوفناک مارے کھا کر چھوٹ گئے یہ تفتیشی آفیسر ان کے بارے میں کچھ نہ جان سکے ان کی تمام تر کامیابی مخبری پر ہے انہیں مخبر بتا دیتے ہیں کہ فلاں شخص مجاہد ہے فلاں کے پاس ہتھیار ہیں فلاں نے فلاں ایکشن کیا ہے بس اس مخبری کی بنیاد پر انہیں کامیابی ملتی ہے ورنہ دوران تفتیش خود کو انڈیا کا ذہین ترین جاسوس سمجھنے والوں کو میں نے پندرہ سالہ مجاہد کے سامنے بے بس دیکھا مار مار کر ان کے ہاتھ تھک گئے مگر وہ کچھ معلوم نہیں کر سکے میں نے ستر سال کے بزرگوں کو دیکھا جنہیں ننگا کر کے رسوں سے الٹا لٹکا دیا گیا مگر ان کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلی بلاخر تھک ہار کر ان کو چھوڑ دیا گیا بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ مجاہدین کے خاص لوگ اور سرپرست ہیں اور تو اور کئی عورتوں کو مار مار کر ان کی پسلیاں توڑ دی گئیں مگر انہوں نے اپنے گھر میں چھپے اسلحے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا آئے کاش کشمیر میں مخبری نہ ہوتی اور کشمیریوں میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہوتا تو جس قدر قربانی انہوں نے دی ہے اب تک انڈیا کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا مگر باہمی اعتماد کے زبردست فقدان اور مخبری نے اس تحریک کو لمبا اور منزل کو دور کر رکھا ہے بات تفتیش کی چل رہی تھی میرے بارے میں ان کو رپورٹ تھی کہ کئی ملکوں میں گیا ہے صحافی ہے تعویذ دینے میں ماہر ہے اس لیے کئی مواقع پر ظاہر نرمی کرتے تھے اور بعض مواقع پر بہت سختی بادامی باغ میں کچھ نرمی رہی جس کا بدلہ کوٹ بھلوال جیل اور تالاب تلو کے عقوبت خانوں میں نکالا گیا بادامی باغ میں جتنے آفیسروں نے پوچھ تاچھ کی کرسی پر بٹھا کر کی اور زیادہ بدتمیزی سے بھی پیش نہیں آئے مگر پوچھ تاچھ ایک ایسا ظالمانہ عمل ہے کہ نرمی ہو یا سختی انسان کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے دشمنوں کو دوران جنگ سچ بتانا جائز نہیں جبکہ جھوٹ بولنے کی مشق نہیں تھی اور پھر جھوٹ بھول بھی جاتا ہے اس لیے صبح آٹھ بجے دل دھڑکنے لگتا اگر ہمارا نام نہ ہوتا تو اطمینان کا سانس لیتے اور جب نام آ جاتا تو پھر دل پر جو گزرتی وہ رب ہی جانتا ہے اکثر زندگی میں کسی نے مجھے کیوں نہیں کہا تھا اب ہر بات پر کیوں کا لفظ سننا پڑتا گالیاں نہ دی تھیں نہ سنی تھیں یہاں سننی پڑتی سب سے زیادہ درد اس وقت ہوتا جب وہ اسلام اور جہاد کے خلاف بکتے تھے ہم جواب دیتے تو سنا نہیں جاتا یا تشدد کی دھمکی دے کر چپ کرا دیا جاتا ایک دن جیسے ہی ملٹری پولیس والا آیا میرا دل گھنٹی بجانے لگا اس نے نام پڑھے تو پہلا نام میرا تھا حالانکہ اب تو کئی ماہ ہوئے تفتیش مکمل ہو چکی تھی اور کئی دن سے پوچھ تاچھ کا عمل بند تھا اس اچانک نام کے آنے پر دل خدشات سے بھر گیا کہ معلوم نہیں کون سی نئی بات ان کو معلوم ہوئی ہے معلوم نہیں کیا کیا بکواس سننی پڑے گی خیر خدا خدا کر کے دس بجے مجھے اس کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک چھوٹا آفیسر جس نے مجھ سے پہلے کبھی پوچھ تاچھ نہیں کی تھی ہاتھ میں ڈنڈا لیے بیٹھا تھا میں اندر داخل ہوا تو اس نے مجھے خونخوار نظروں سے گھورا اور زمین پر بیٹھنے کا اشارہ کیا میں اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اس نے مجھے کہا تم نے اب تک جو بتایا ہے وہ سب جھوٹ نکلا ہے اب تمہاری شامت کا وقت آ چکا ہے کافی دیر تک وہ اسی طرح بدتمیزی کرتا رہا اور دھمکیاں دیتا رہا میں نے پوچھا میری کون سی بات جھوٹی نکلی اس نے کہا سب کچھ پھر اچانک اس نے موضوع اور انداز دونوں بدل دیے لاٹھی میز پر رکھ دی اور مجھے نرم نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگا سنا ہے بہت کتابیں لکھی ہیں تم نے میں نے کہا ہاں کچھ لکھی ہیں پھر تو اسلام کے بارے میں کافی معلومات ہوں گی میں نے کہا میں نے تعلیم ہی اسلام کی حاصل کی ہے معلومات بہرحال ہونی ہی ہیں آپ لوگوں میں اور جماعت اسلامی میں کیا اختلاف ہے اس نے سوال داغا اور اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی اس نے پھر زور دے کر پوچھا یہ بھی بتاؤ تمہارے اور اہل حدیثوں میں کیا اختلاف ہے اس کے لہجے میں بلا کا طنز تھا مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے کند چھری سے ذبح کرنا شروع کر دیا ہے میرے دل و دماغ میں آندھیاں چلنے لگی میری حالت اس شخص جیسی تھی جسے باندھ کر اس کے سامنے اس کی کسی مقدس ترین ہستی پر تشدد کیا جا رہا ہو میرے اندر سے آواز آئی اٹھو اس مشرق کو ایسا مکہ لگاؤ کہ مصر کے قبضی کی طرح دوسرے کی ضرورت نہ پڑے یہ سیاہ قلب مشرق گائے کا پیشاب پینے والا اور پتھر پر ماتھا ٹیکنے والا اعلی تناسل کی پوجا کرنے والا غلازت کا ڈھیر اسے کیا اختیار ہے کہ ہم مسلمانوں کے داخلی معاملات میں الجھے اور اسلام کی طرف انگلی اٹھائے اس تھوڑی سی دیر میں میرے دل پر خیالات اور جذبات کا ایک ہجوم میں مسلسل تھا مگر میں بے بس تھا سوائے جلنے اور تڑپنے کے اور کیا کر سکتا تھا مشرق میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے بیٹھا مسکرا رہا تھا مجھے خود پر حیرانگی بھی تھی کہ اس کی اتنی سی بات دل کو کیوں لگ گئی یہ اختلافات تو مسلمانوں کا روزمرہ کا معمول اور مرغوب و پسندیدہ عمل ہے لیکن شاید میری جگہ کوئی اور مسلمان ہوتا تو اس کے دل پر بھی یہی کچھ گزرتا جو میرے دل پر گزر رہا تھا میں سمجھ چکا تھا کہ مشرق نے صرف طنز کیا ہے ہماری ایک بڑی کمزوری جو ان کی بقا کی ضمانت ہے ظاہر کی ہے وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتا بلکہ مجھے توڑنا چاہتا ہے مجھے جانچ رہا ہے میری زبان سے کچھ ایسا کہلوانا چاہتا ہے جسے وہ مجاہدین کے اختلافات کی آگ پر پٹرول کے طور پر ڈال سکے میں انہی سوچوں میں کھو گیا میرے چہرے پر ناگواری کے آثار وہ بھی دیکھ رہا تھا اور لطف اندوز ہو رہا تھا بولتے کیوں نہیں جلدی سے بتاؤ تمہارے اور جماعت اسلامی میں کیا اختلافات ہیں وہ دھاڑا میں نے سر اٹھا کر اسے نفرت سے دیکھا اور ہمت کر کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر کہا کوئی اختلافات نہیں ہیں تم جھوٹ بولتے ہو سچ سچ بتاؤ ورنہ وہ غرایا میں نے کہا ان کی سیاسی پارٹی کا نام جماعت اسلامی ہے اور علماء کی سیاسی پارٹی کا نام جمعیت علماء اسلام ہے ان کے امیر قاضی حسین احمد ہیں اور جمعیت کے امیر مولانا عبداللہ درخواستی اور مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں یہ سب تو مجھے بھی معلوم ہے اس نے برہم ہو کر کہا مجھے بتاؤ مولانا مودودی اور علماء دیوبند میں کیا اختلاف ہے میں سمجھ گیا خبیص بہت کچھ جانتا ہے میں نے بیزاری سے کہا مجھے نہیں معلوم تمہیں سب معلوم ہے مگر تم ایسے نہیں بولو گے آخری موقع دے رہا ہوں سچ سچ بتاؤ مجھے معلوم ہے تم بڑے عالم ہو میں نے کہا مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ مودودی صاحب سیاست پر زیادہ زور دیتے تھے اور دوسرے علماء تھوڑا کم بس اسی بات پر اختلاف ہو گیا پھر جب اختلاف ہو جاتا ہے تو بڑھ ہی جاتا ہے اس نے کہا اہل حدیثوں کے ساتھ کیا اختلاف ہے میں نے کہا مسلمانوں کے بنیادی عقائد جن کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے تھوڑا سا پریکٹیکل میں اختلاف ہے ہم ہاتھ نیچے باندھتے ہیں وہ تھوڑا اوپر عبادت دونوں ایک ہی خدا کی کرتے ہیں ہزاروں کی نہیں میری چوٹ کام کر گئی اور اس نے موضوع ہی بدل دیا مگر میں اب بھی اسی موضوع کی آگ میں جل رہا تھا وہ میرے دل پر ایک نہ بجھنے والی آگ لگا کر چلا گیا میں اپنے چہرے پر غم کے بادل اور دل پر منو بوجھ لیے جب اپنے سیل میں آیا تو ساتھیوں کو احساس ہوا کہ آج بہت خوفناک تشدد ہوا ہے مگر وہ حیران تھے کہ پھر چیخوں کی آواز کیوں نہیں آئی جب سب نے پوچھا تو میں رو پڑا میں نے کہا بدبخت نے مسلمانوں پر اعتراض کیے جن سے میرا دل دکھ گیا یہ مشرق آٹھ سو سال تک مسلمانوں کے غلام تھے ان کی جوتیاں صاف کر کے زندہ رہتے تھے آج ان کو اتنی ہمت ہو گئی کہ اسلام پر باتیں کستے ہیں رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی میں نے سوچا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا جیل میں شاید ایسا ہی کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا جس کا اثر یہ ہوا کہ شیخ نے جیل سے نکل کر مسلمانوں کو صرف دو ہی چیزوں کی دعوت دی ایک یہ کہ قرآن کو خوب تھام لو پڑھو سمجھو اور غور کرو اور دوسرا آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہو میں خیالات میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چوم رہا تھا ان کے ہاتھوں کے بوسے لے رہا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا وہ میرے زخمی دل پر مرم لگا رہے ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا پریشان ہونا حق ہے تم لوگ تو مسلمانوں کی جانیں اور عزتیں بچانے کی خاطر لڑ رہے ہو کٹ رہے ہو صرف اس لیے کہ ان لوگوں سے تمہارا اسلام کا رشتہ ہے گویا کہ تم سب کچھ اسلام کے لیے کر رہے ہو اب جب کوئی اسلام پر ہی تمہارے سامنے انگلی اٹھا رہا ہے اور تم اس انگلی کو کاٹ نہیں سکتے مشرق اسلام پر بک رہا ہے مگر تم اس کی زبان گدی سے نہیں کھینچ سکتے تو تمہیں دل پر زخم لگا آؤ میں تمہیں مرم لگا دوں واقعی تم نے ٹھیک سمجھا وہ مشرق تمہارا منہ چڑا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا تم مسلمان اب بٹ چکے ہو فرقوں میں جماعتوں میں قوموں میں قبیلوں میں اب تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے مگر ہم تمہارا سب کچھ بگاڑ دیں گے اور تم ایک دوسرے سے لڑ مرو گے اور ہمارے ہاتھوں سے بھی مرو گے شاید تمہیں یہ خیال بھی ستا رہا ہے کہ دو ہفتے پہلے ایک مشرق نے تمہیں کہا تھا اب یہ خیال چھوڑ دو کہ کوئی غزن بھی آئے گا اور سومنات تک چلا جائے گا مگر تم پریشان نہ ہو ان کی سب باتوں کا جواب ہے اگر واقعی اسلام اب تفقے میں تباہ ہو چکا ہے اور مسلمان بالکل ایک دوسرے کے نہیں رہے تو پھر تم جیسا ایک پاکستانی اپنی پرامن زندگی چھوڑ کر کیوں کشمیر میں آ رہا ہے حضرت شیخ الہند نے دل پر مرم لگایا اور یوں لگا کہ وہ سبز باغات اور موتیوں کے محلات میں غائب ہو گئے پھر اچانک مجھے تیش آنے لگا میرا دل غصے سے بھر گیا آخر مودودی صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی اختلافات کا بیج بونے کی اچھی خاصی دین کی خدمت کر رہے تھے مغرب کو للکار رہے تھے پھر اچانک لوگوں کی واہ واہ نے انہیں پٹڑی سے اتار دیا اور وہ ایسی باتیں لکھ گئے جن سے کسی مسلمان کو فائدہ تو نہیں ہوا مگر امت میں ایک الگ دھڑا وجود میں آ گیا کاش وہ علماء کرام کے ساتھ مذاکرہ کر لیتے یا ان کے بعد ان کے وارث علماء کرام کو مذاکرے کی دعوت دیتے اور قابل اعتراض مواد کو کتابوں سے نکال دیا جاتا امت سے معافی مانگ لی جاتی ان کی کتابیں آسمانی وہی تو نہیں ہیں جن کی حفاظت جیالوں کے ذمے ضروری ہے ہائے کاش نئے قلم کار کچھ عبرت پکڑیں اور ان چیزوں میں منہ نہ ماریں جو ان کی دسترس سے باہر ہیں ہائے کاش ڈیڑھ انچ کی مسجد بنانے کے شوقین اب اس شوق سے باز آ جائیں ان کے اس شوق نے امت کو رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دیا ہے اور امت کا شرازہ بکھر گیا مگر افسوس صد افسوس بہت سارے لوگ جنہیں قلم پکڑنا آ جاتا ہے وہ نئی راہیں تلاش کرتے ہیں نئے مطالعے کی روشنی میں نئی تحقیقات کر کے امت کی کشتی میں ایک اور چھید کرتے ہیں زندگی بھر انگریز کے جوتے صاف کرنے والے بڑھاپے میں تفسیر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں اسلام کو سب نے ایک مردہ جسم سمجھ لیا ہے ہر کوئی اس پر مشق کرتا ہے اس کے ایک ایک عزو پر آپریشن ہی آپریشن کیے جا رہے ہیں مگر وہ طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کو ایک رکھ سکے دلوں میں برداشت کا جذبہ نہیں ہر پارٹی میں اختلاف پسند عناصر کا بول بالا ہے بڑے بڑے لوگ ایک دو مسائل پر اختلاف کی وجہ سے امت سے الگ ہو کر رہ جاتے ہیں اگر ایسا ہوتا کہ آپس کے وہ اختلافات جن کا خاتمہ ممکن ہے آپس میں حل کر لیے جاتے اور دشمن کو اس کی ہوا نہ لگتی تو آج نقشہ کچھ اور ہوتا مگر ہر شخص صرف اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور باقی سب کو دوزخ کے آخری کنارے ڈال آتا ہے جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے کوئی تحقیق پیش کر کے حالات بگاڑ دیتا ہے پھر مجبوراً علماء حق کو اس کی تردید کرنی پڑتی ہے مسلمانوں سے خلافت کیا چھینی سب کچھ چھن گیا جس طرح ماں کے مرنے کے بعد بچے بکھر جاتے ہیں ہم بھی خلافت کے بعد بکھر گئے اور بکھرتے جا رہے ہیں مرغی کے پرو میں ہر رنگ کا چوزہ پناہ لیتا ہے ہم بھی خلافت کے سائے میں پناہ لے لیتے تھے اب وہ پناہ گاہ کہاں گئی خلافت کی طاقت سے بہت سارے فتنے رک جاتے تھے مگر اب وہ طاقت ماضی کی داستان بن گئی اب تو جمہوریت ہے باپ سے بیٹے کو جدا کرنے والی بھائی کو بھائی کا دشمن بنانے والی عہدوں پر چھپٹنے کی خواہش پیدا کرنے والی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والی میراسیوں اور کنجروں کو حکمران بنانے والی قباست اور فحاشی کو قانونی تحفظ دینے والی اے میرے مالک دشمنوں کے ہاتھ کا ستیہ ناس ہوا تیرے دین کی غیرت کو دل میں رکھنے والا تیرا ایک کمزور اور بے کس بندہ تجھ سے التجا کرتا ہے کہ امت مسلمہ کو خلافت راشدہ واپس عطا فرما دے تاکہ کوئی مشرق کسی مسلمان کو تانا نہ دے سکے تاکہ سلیب کے پجاری ہماری بیٹیوں کو عزت سے نہ کھیل سکیں تیرے بندو کی داڑھیاں نہ نوچی جائیں اور اسلام کو لاوارث سمجھ کر مسلمانوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک نہ کیا جائے اے میرے رب اب تو قافلے نکل چکے ہیں شہداء کے خون سے پہاڑیاں میدان اور ریگستان سرخ ہو رہے ہیں تیرے کمزور بندے جیلوں میں بند آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں امت خلافت کے راستے یعنی جہاد پر جیسے تیسے چل پڑی ہے بس اب تیرے فضل کی ضرورت ہے تیری نصرت کی حاجت ہے